شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو شہید اسلام سورہ ان کبوت ہے رابط سورہ ان کبوت با سورہ کساس تشدی اور رسول کے بعد تشدی مومنین مومنین کو بہادر کیا جا رہا ہے نمبر دو پہلے اختبار بنی اسرائیل کا بیان تھا ان کے لیے امتحان تھا نا صورت کا سس میں اب اختبار جمیع مومنین کا بیان خلاصہ اس صورت کے دو خصوصی دعوے ہیں پہلا دعویٰ ایمان والوں پر آزمائش آئیں گی اس کا بیان کس سے احاصب الناس سے اس پر تین واقعات مرتب ہیں لو ابراہیم لو دوسرا دعویٰ مشرقین ہماری گرفت سے بچ نہیں سکتے اس کا بیان امحا سے بلزینہ یا ملون سیاد سے ہے اس پر چار قصے متفر ہیں قوم شعیب قوم یاد قوم سمود فراََ قارون فرعون حامات نیز دعو چار درائے ایک ایک دری دری رواج نقلی توحیفات تریب ہجرت بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلا میم احاص بنا بننا سترا کو تشجیع مومنین تشجیع مومنین اور سورت کا پہلا دعویٰ سورت کا پہلا دعویٰ تو وہی ہے نا کہ مومنین پہ کیا آئیں گی وہ آزمائشیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی یہی ہے سورت کا پہلا دعویٰ ہے کہ آزمائشیں آئیں گی تشریح مومنین بھی ہے کیا گمان کیا ہے لوگوں نے یہ کہ چھوڑے جائیں گے صرف اتنا کہنے پہ کہ کہتے ہیں آ منا اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی امتحان آئیں گے بالکت فتنا چنانچہ سنت اللہ ہے کہ یقینی بات ہے کہ آزمایا ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے کیوں آزماتے ہیں حکمت اختبار فلا یا منا پس البتہ ضرور ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ سچوں کو اور البتہ ضرور ظاہر کرے گا کس کو بھائی امتحان کی بٹھی میں کھرا کھوٹا علیحدہ ہو جاتا ہے یا نہیں تو آزمائش آئے گی تاکہ پتہ چلے کہ حلوہ خور مجنون کون ہے اور خون دینے والا مجنون کون ہے پتہ چل جائے گا ام ہاسبل جامع سیاد سورت کا یہ دوسرا دعویٰ دوسرا دعویٰ کیا تھا کہ جو برے اعمال کر رہے ہیں مشرق وہ ہماری گرفت سے بچ نہیں سکتے کیا گمان کیا ان لوگوں نے جو کرتے ہیں برائیوں کو شرک اور معاشی یسفیک یہ کہ بھاگ جائیں گے ہم سے نہیں ساما یا کم برا فیصلہ کرتے ہیں اب میرے محترام مومن ہوئے صادقین اور یہ دوسرے کیا ہوئے جی کاذبین اب صادقین کا ذکر ہے یہ ہے نا فالا یا لمن اللہ والا یا لمنل کاذبین اب صادقین کا ذکر جی وہ شخص کے امید رکھتا ہے ملاقات اللہ کی فلا یجزا الزا اس کی جزا کیا معذوف ہے جو شخص امید رکھتا ملاقات اللہ کی فلا یجزا الزا ایزا پہ نہ گھبرائے اس کو تکلیف آئے گی وہ ایزا پہ نہ گھبرائے اردو میں لکھ لو جو امید رکھتا ملاقات اللہ کی وہ ایزا پہ نہ گھبرائے کیوں فن اجل اللہ پس بے شک وعدہ اللہ کا پورا ہو کے رہے گا اللہ تعالیٰ مومنین کو کیا دیں گے غلبہ دیں گے کفار پہ کامیابی ہوگی اور وہ اللہ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں وہ من جاہدہ اور وہ شخص کے مجاہدہ کرتا ہے دین کے بارے میں وہ مجاہدہ کرتا ہے اپنے نفع کے لیے بے شک اللہ بے پرواہ ہیں جہان والوں سے ولزین عامن بشارت اور جو ایمان لائے عمل کی اچھے لانو کفرنا سمرا جی البتہ ضرور مٹائیں گے ہم ان سے ان کی برائیوں کو اور البتہ دیں گے ان کو بہترین بدلہ ان اعمال کا جو کرتے ہیں ببسین السانہ حکم استقامت انسان کو چاہیے جتنے تکالیف آئیں امتحانات آئیں بہرحال مستقل مزاج رہے حکم استقامت حضرت سعد بن وقاف جب مسلمان ہوئے ان کی ماں کافرہ تھی اس نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی جب تک کہ سعد واپس کافر نہ بن جائے قدم اٹھا لی کہ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی میرا بیٹا کیوں مسلمان ہوا ہے واپس مذہب ہے حضرت سعد حضور کے پاس آئے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ ایک ماں کی بجائے ہزار ایسی ماں خبیصہ مر جائے کافرا سمجھے لیکن تم نے دین کو تبدیل نہیں کرنا اور بات آئی سمجھ یا نہیں دیکھو انسان حکم استقامت تاکیدی حکم کیا ہم نے انسان کو ساتھ ماں باپنے کے حسن سلوک کا حوصلے سلوک کریں لیکن وین جاہدا کا اور اگر زور ڈالیں تجھ پہ تاکہ شریک ٹھہرا ساتھ میرے ان معبودوں کو کہ نہیں واسطے تیرے ان کی معبودیت کا کوئی علم تو ان کا کہا نہ مان ٹھیک ہے میری طرف تمہارا لوٹنا ہے بس خبر دوں گا میں تم کو ساتھ اس کے عمل کرتے ہو بلدین عامن و بشارت جو ایمان لائے عمل کے اچھے ضرور داخل کریں گے ان کو نیکوں کے زمرے میں وہ من یقول ذکر کاذبین پہلے ذکر کس کا تھا جی صادقین کا اب ذکر کس کا ہے کاذبین کا اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے پر جب ایزا دیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں تو کر دیتا ہے لوگوں کی ایزا کو یہاں فتنہ بمن ایزا کر دیتا ہے لوگوں کی ایزا کو مثل عذاب اللہ کے ایسے سمجھتا ہے جیسے خدا کا عذاب ہو لوگوں کی اذا کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتا ہے بالا انجا میں رب اور البتہ اگر آ جائے امداد تیرے رب کی طرف سے نہ ضرور کہیں گے یہ بےمان منافق کہ بے شک تھے ہم تمہارے ساتھ کیا نہیں اللہ جاننے والا ساتھ اس چیز کے جو بیچ سینے جہان والوں ان کے نفاق کو جانتا ہے بالا یامن اللہ اور البتہ ضرور ظاہر کرے گا اللہ یہاں علم بمانے اظہار ظاہر کرے گا اللہ مومنین کو اور البتہ ظاہر کرے گا کس کو منافقین پہلے تو کبھی مجھ کو خیال نہ آیا آج سے تقریباً چار پانچ سال پہلے خیال آیا کہ یہ کیا بات ہے صورت مکیہ ہے سورت کیا ہے مکیہ ہے کافروں کی باتیں چلی آ رہی ہیں تو یہ کیا بات ہے تو سب منافقین کی بات ہے اور منافق کہاں ہوئے مدینے کے ہوئے تو بڑی جانچ پڑتال کی میں نے تفصیلیں دیکھی آخر روح المانی میں مجھے ملا کہ اللہ قول شابی مدنی یہ آیت ساری کیا ہے ہاں، ایک آیت کا بلکہ دو آیتیں ہوتی ہیں اللہ قول شابی مدنی یہ آیت مدنی ہے تو تم بھی ایسے کھول کرے کیا کرو ایسے میں نا تو مسئلہ بحال ہو گیا نہیں تو کبھی کبھی انسان کا ذہن چلتا ہے پہلے خیال نہیں آتا کافر شکوائے تخریف و فروی بھی اور کہا کافروں نے مومنین کو چلو تم ہماری راہ کافروں نے کس کو کہا مومنین کو کہ تم پھر کافر بن جاؤ کیا بن جاؤ کافر باقی تم کہو گے کفر کا گناہ ہے تو گناہ ہم اٹھا لیں گے کیا کریں گے تمہارا گناہ ہم اپنے سر پہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہو تم اپنے پر رہو دوسروں کو اٹھاتے ہو اور کہا کافروں نے مومنین کو چلو ہماری راہ والا نا مل خطایا کم اور ضرور اٹھائیں گے ہم تمہارے بوجھوں کو حالانکہ نہ وہ اٹھائیں گے ان کے گناہوں سے کسی چیز کو حالانکہ نہ ہوں گے وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں سے کسی چیز کو اس طرح غور کرنا کیا اس طرح اٹھائیں کہ وہ سبک دوش ہو جائیں لکھ لو اور نہیں وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں سے کسی چیز کو اس طرح کہ وہ سبق دوش ہو جائیں جن کے گناہ اٹھا رہے ہیں وہ بالکل سبق دوش ہو جائیں ایسے نہیں اٹھائیں گے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کافر کہتے نا کہ ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں تو ایسے گناہ اٹھائیں کہ کافروں کے سارے گناہ اپنے سر پہ رکھ لیں اور کافر سبق دوش ہو جائے ایسے ہوگا ہاں اٹھائیں گے لیکن اس صورت میں کہ کافروں کے گناہ بھی ان کے سر پہ رہیں گے اور ان کو اپنا گناہ بھی ہوگا ان کے گمراہ کرنے کا گناہ بھی ہوگا ان پہ ڈبل گناہ ہو جائیں گے لیکن وہ سبق دوش نہیں ہوں گے ان کے اپنے گناہ سر پہ اب سمجھ آیا ان کے گناہ اٹھائیں گے لیکن اسرائیل کے کیا یہ نہیں کہ ان کے اپنے گناہ کافروں کے سارے سر پہ رکھ دیں گے اور نہیں وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں سے کچھ بھی کس صورت میں کہ جن کے گناہ اٹھا رہے ہیں وہ کیا ہوں سبک دوش ہو جو یہ جھوٹے ہیں ہاں اس صورت میں اٹھائیں گے آگے دیکھو اور البتہ ضرور اٹھائیں گے بوجھ اپنے بھی باسکالم اہم اور دوسرے بوجھ بھی اپنے بوجھوں کے ساتھ یہ بوجھ کس کے ہوں گے کہ کے کیا گمراہ کرنے کے لیکن اصل آدمی سبک دوش نہ ہوں گے اور ابا ضرور سوال کیے جائیں کہ دن قیامت کے اس چیز سے کتنے گھٹتے ارسلنا پہلا قصہ جی پہلا قصہ پہلے دعوے سے متعلق پہلا دعویٰ کیا کہ مومنین پہ کہیں گی جی آسمائش اور البتہ بھیجا ہم نے نو علیہ السلام کو طرف قوم اس کی کے بس ٹھہرے رہے ان کے اندر کتنی جی ہزار سال مگر پچاس کم ہزار سے پچاس کم کرو کتنی نو سو پچاس سال ٹھہرے رہے یہ تو تبلیغ کی انہوں نے لیکن غور کریں تبلیغ سے چالیس سال پہلے ان کی زندگی گزری چالیس سال کا نبوت ملتی ہے نا اور جب قوم غرق ہوئی تو ساٹھ سال پھر بھی زندہ رہے یہ سو ہو گیا نا تو ساڑھے نو سے سو اوپر کر دو کتنی ہو گیا ایک ہزار پچاس کیا ایک ہزار پچاس سال ان کی ساری عمر ہے اور ساڑھے نو سو سال تبلیغ ہے فاخم و طوفان انجان شرک پس لے لیا ان کو کس نے طوفان نے اور وہ ظالم تھے پن جینا ثمر انابت پن نجات دی ہم نے اس کو اور باقی کشتی والوں کو اور کیا ہم نے اس قصے کو عبرت واسطے جہان والوں کے و ارسلنا ابراہیم یہ دوسرا قصہ ہے جی یہ بھی پہلے دعوے سے متعلق کہ وہ ابراہیم جب کہ کہا اس نے اپنی قوم کو عبادت کرو صرف اللہ کی اور ڈرتے رہو اس سے یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے سوائے اس کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی بتاخلقون عفقا اور اس کے متعلق گھڑتے ہو جھوٹ اس کے متعلق کیا کرتے ہو جھوٹ کا کیا مانا ایک مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا وہ کہنے لگا کہ جی فلاں آدمی تھا مفلس کیا تھا کنگال تنگ دست وہ بزرگ کے پاس گیا پیر کے پاس پیر نے کہا کہ حضرت صاحب کی گیارہویں دیتے رہو تو حضرت صاحب برکت دے دیں گے اب گیارہویں دینی اس نے شروع کی تو حضرت صاحب نے برکتیں دیں گی وقت والا ہو گیا یہ جھوٹ گڑا یا نہیں تو ایسے بتوں کے بارے میں کیا کرتے تھے وہ جھوٹ کرتے تھے کہ میں نے اپنے متعلق تمہیں کہا کہ میرے متعلق بتو نے جھوٹ گڑا تھا کہ مولوی منظور نے تعویذ دیا کہ تعویذ ڈالو دریا کے اندر جو آدمی مر گیا ہے وہ کلمہ پڑھ کے نکلتا آئے گا تعویذ ڈالا گیا تو آدمی کلمہ پڑھ کے باہر نکالا ہے مولی منظور اتنا قابل ہے پیر خود میرے متعلق گڑا انہوں نے کہ اس نے تعویر دیا مردہ تھا او خدا تو مارے تم کو میں موبائل تردید کرنے والا یہ میرے بتائے اور گھڑتے ہو تم جھوٹ ان کے متعلق ان اللہ زینا بے شک جن کی پوجا کرتے ہو تم سوائے اللہ کے وہ نہیں مالک تمہارے رزق کے پس تلاش کرو نزدیک اللہ کے رز کو اور خاص اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو اس کی طرح لوٹائے جاؤ گے وائن تو قزے اور اگر تم جھٹلاتے رہے نا تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں وائن تو قزے اور اگر تم جٹھلاتے رہے تو میرا اس میں کوئی نہیں پتہ جٹھلا چکی تھی جماعتیں تم سے پہلے اور نہیں رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا واضح طور پہ آب عالم یارو کیف یبد اللہ الخلقہ یہ ادخال الہی ہے جی ادخال الہی اور دلیل انفسی میرے عزیز میں تو اس کو ادخال الہی بنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہاں سے جی آولم یارو سے لے کے او فما کانا جواب قوم ہی تک کتنے تک فما کانا جواب قوم ہی اللہ کا لطن ہو دیکھ رہے ہو میں اس کو کیا بنا رہا ہوں کہ اللہ اپنی طرف سے سمجھا رہے ہیں لیکن بہت سے مفسرین کہتے ہیں یہ بھی نو علیہ السلام کی تبلیغ ہے کیا ہے آگے سمجھ تو اترے تک یا ساری نو علیہ السلام تبلیغ بلاؤ یا کیا کہو درمیان میں اللہ نے اپنی طرف سے سمجھایا میں خیال لہی بنا رہا ہوں اور دلیل انفسی ہے کیا نہیں دیکھتے کہ کیسے ابتدا کرتے اللہ مخلوق کی پھر لوٹائے گا بے شک یہ چیز اللہ پہ آسان ہے سی روف العرض یہ دلیل آفاقی ہے پہلے انفسی تھی آپ فرما دیجئے چلو پھرو زمین کے اندر دیکھو کیسے ابتدا کیا تھا اللہ نے خل کا پھر اللہ پیدا کرے گا پیدائش اور وہ کون سی پیدائش وہ قیامت کی بے شک اللہ ہر چیز کے پت قادر ہے عذاب دے گا جس کو چاہے گا رحم کرے گا جس پہ چاہے گا اور اس کی طرح لوٹائے جاؤ گے وہ مان تم اور نہیں تم ہرانے والے زمین کے اندر چھپ کے اور نہ آسمان پہ اڑ کے اور نہیں واسطے تمہارے سوائے اللہ کے کوئی کار ساز اور مددگار والذین والرو تخویف اخروی اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے عتوں کے ساتھ اس کی ملاقات کے ساتھ یہی لوگ نا امید ہیں میری رحمت سے اور یہی لوگ ہیں واسطے ان کے عذاب کیا ہے دردناک ہے ادھر کیا لکھا ہوا یہی لوگ نا امید ہیں میری رحمت سے تو ادخال علیہ ہوا یا نہیں میں اس کو ترجیح دے رہا ہوں لیکن بہت سے علماء نے اس کو حضرت نور علیہ السلام کی تبلیغ میں داخل کیا ہے خیر ایتھا اور دلیل انفسی دلیل آفائی ختم اب نو علیہ السلام نو علیہ السلام نہیں کون ہے میں بار بار نو علیہ السلام کہہ رہا ہوں سمجھے تم کہتے ہی نہیں کچھ کا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے اب ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا تتیمہ ہے آگے تتیمہ قصہ ابراہیم تتیمہ قصہ ابراہیم فما کانا جواب قوم ہی اناد قوم ابراہیم پس نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا قتل کرو اس کو یا ڈلا دو پر نجات دی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس ثمرہ استقامت ہے آپ سے اس میں البتہ بہت سی نشانی قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں وہ کالا یہ بقایا تبلیغ ابراہیم علیہ السلام کی اور فرمایا سوائے اس کے نہیں بنایا تم نے سوائے اللہ تعالیٰ کے کس کو بتوں کو بنایا تم نے سوائے اللہ کے بتوں کو مب تم بین بوجہ محبت پیدا کرنے کے درمیان اپنے دنیاوی زندگی میں کہ دنیاوی زندگی میں کیسے محبت پیدا کرتے ہیں یہ مثال طور بت پرست بتوں کے پاس جاتے تھے نا کہ جب متحدہ ہندوستان تھا نا تو تمہارے اس علاقے کے سندھ کے ہندو جاتے تھے کہاں جاتے تھے بھٹو کو پوجنے کے لیے ایک دوسرے کو کافی اپنا پہلے جو ٹرینیں چلتی تھی نا ٹرینیں بھر کے جاتے تھے ایک دوسرے کا کرایہ ادا کرتے تھے ایک گنگا کا اسنان کرنے جاتے تھے گنگا ایک دریا ہے اس کا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا شہباز کلندر کے اوپر لوگ آتے ہیں بسیں بھر کے ایک دوسرے کا کیا کرایہ ادا کرتے ہیں تو آپس میں محبت پیدا کرتے ہیں مشرق یا نہیں وہ کرایہ جو دیا ایک دوسرے کا ہوئے تو ہی کلندر جا رہا ہے میں بھی کلندر جا او کرایہ ہم ادا کریں گے کلندری بن جاؤ سارے کے یہ دنیاوی محبتیں ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بھی جی فلاں دربار پہ جا رہا ہوں دوسرا کہتے واہ بھی واہ تو تو میرا بھائی ہو گیا میں بھی اس دربار کا کتا ہوں یا گدا ہوں ہوں ایسے کہتے ہیں میں بھی اس دربار کا کتا تو کتے کے ساتھ گدا بھی بیٹھ گیا تو ایک دوسرے کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں یہ مشرق لوگ ایک پیر کو مانتے ہیں کلندری آدمی جی اور فرمایا حضرت نے یہ جو بت متراشے ہیں وہ جب محبت پیدا کرنے کے درمیان اب کی زندگی میں پھر دن قیامت کے یک فرو مخالف ہو جائے گا یہاں یک کا من کیا ہے مخالف ہو جائے گا بعض تمہارا ساتھ بعض کے بعض بعض کا مخالف ہو جائے گا اور لانت کرے گا بعض تمہارا بعض کو پھٹکار کریں گے اور ٹھکانہ تمہارا جہنم ہوگی اور نہ ہوں گے واپسی تمہارے کی مددگار یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے تو اور قوم تو ایمان لائی نہ لائی صرف کون ایمان لایا لوت رہا صرف ایک آدمی ایمان لایا یہ عراق کی بات ہے عراق کے اندر صرف لوت ایمان لا آپ کے بھتیجے تھے تو ابراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام اور آپ کی جو بیوی تھی نا آ سمجھے جی یہ تین آدمی ہجرت کر کے گئے ملک عراق سے کہاں ملک شام چلے گئے ہجرت کر کے سمجھے بس ایمان لایا آپ کے لیے صرف لوں اور کہا ابراہیم بے شک میں ہجرت کرنے والوں طرح رب نے کہا شام بے شک وہی غالب ہے حکمت والا ہے یہ بعد میں بیٹے پیدا ہوئے ثمرائے استقامت اور بخش نے واسطے اس کی صاف بیٹا یا کو پوتا اور کیا ہم نے اس کی اولاد کے اندر ابراہیم کی اولاد میں نبوت بھی کتاب بھی اور دیا ہم نے اس کو اس کا آجر دنیا کے اندر اور بے شک و آخرت میں کام ملنے کو سے ہوگا اب یہ انعامات کے نمبر سے لکھتے جاؤ وہ لہو انعام نمبر ایک اچھا جی اور کیا ہے جی بجا النا فی ضروریات نبوات انعام نمبر دو آپ نہ تین ان فی الآخرت تیسرا قصہ متعلق بعد دعوی اول پہلا دعوی کیا تھا وہ مومنین پہ تذکرہ کرو لوت کا جب کہا اپنی قوم کو بے شک ملبت آتے ہو بے حی کو کہ نہیں سبقت کیا تم سے ساتھ اس بے حی کے کسی ایک نے جہان والوں پہ پہلے پہلے مجھے دیے تھے اس بدماشی کے آئینہ قوم کا بے شک تم آتے ہو مردوں کو تک تعاون سبیل اور راہ ماری کرتے ہو تک تعاون سبیل کے تین معنی ہیں ایک تو ہے قط سبیر اور ڈکیٹی کیا یہ پہلے پڑھا ہے نا آ قط سبیر راہ مارنا ڈکیٹی ڈاکو بے تھی دوسرا معنی تک تعاون سبیر یعنی قطع کرتے ہو راستہ نسل کا کیونکہ جب تو نے یہ غلام کی لونڈے بازی کی اور عورتوں کے ساتھ نہ گائے تو نسل کا راستہ ختم نہ ہو گیا تو قطع کرتے ہو راستہ کس کا نسل کا ٹھیک ہے نا عورتوں سے دور رہتے تیسرا معنی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قطع کرتے ہو راستے کو وہ ایسے بدماش آدمی تھے نا وہ راستوں کے اوپر بیٹھ جاتے جو آدمی وہاں سے گزرتا نا اس کے ساتھ کاروائی ضرور کرتے تھے پکڑ کاروائی کرتے آ کر لوگوں نے وہ رستے چھوڑ دیے وہاں سے آنا جانا چھوڑ دیا یہ ایسے بدبا تھے یہ اللہ عثمانی رحمت اللہ لکھا ہے یعنی کوئی بچ کے نہیں جاتا تھا کتا جی، کر دو راستے کو بتا تو نبی نا کر من کر اور آتے ہو تم اپنی بھری مجلسوں کے اندر اس بے حجی کو فما کان جواب قوم قوم قوم اناد اناد مطالبہ کا کر دیا پسنا تھا جواب اسی قوم کا مگر یہ کہنے لگے لے آ تو ہمارے پاس عذاب اللہ کا گھر ہے تو سچوں میں سے کالا التجا لوت کہا لوت نے اے میرے رب مدد کر میری اوپر قوم مفسدین کے آگے آ آتی ایجابت ربانیہ بلادما رسولنا ایجابت اور جب کہ آئے قاصد ہمارے ابراہیم علیہ السلام پاس خوشخبری لے کے کس فرزان کی خوشخبری جی کس کیوں میاں حضرت کی قالو کہنے لگے درمیان گفتگو کے خوشخبری دی اور کہنے لگے درمیان گفتگو کے کہ ہم ہلاک کرنے والے اس بستی والوں کو اور کون سی بستی تھی جی بس صدوم کی یاد ہے بے شک آل اس کے بڑے شریر ظالم ہیں حضرت نے فرمایا وہاں تو لوج بھی رہتے ہیں کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں ساتھ ان لوگوں کے جو وہاں رہتے ہیں البتہ ضرور نجات دیں گے ہم اس کو اور اس کے متعلقین کو مگر اس کی بیوی ہوگی باقی مادہ میں سے بلما انجات رسول اللہ اور جب کہ آئے قاصد ہمارے لوت علیہ السلام کے پاس حسین لڑکوں کی شکل میں سیاہ بہم مغموم ہو گئے بسبا آنے ان کے سخت مغموم ہوئے نہ خوش ہوئے وضاق اور دل تنگ ہوئے تنگ ہوئے بسباب کے بیت بار دل کے یعنی دل تنگ ہوئے بکالو جب ان کا غم دیکھا نا تو فرشتوں نے تسلی دی کہنے لگے لا تخاف نہ تو اپنے بارے میں اندیشہ کر بلا تحزان نہ ہمارے بارے میں غمگین ہو بے شک ہم نجات دینے والے ہیں تجھ کو تیرے آل کو مگر تیری بیوی ہوگی باقی ماندہ میں سے انا منزلونا بے شک اتارنے والے ہیں ہم اوپر آل اس بستی کے عذاب آسمان سے بس باب اس کے تھے کیا کرتے فس کرتے کئی دفعہ پڑا ہوا ہے بالکت ترکنا حکمت ذکر قصہ اور البتہ کی چھوڑی ہم نے ان بستیوں سے ایک نشانی واضح چھوڑی ہم نے ان بستیوں سے نشانی واضح ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں یہ کیا نشانی واضح ہے سیاہ پانی لکھو بھئی آپ بھی سیاح جاتے ہیں نا وہ کہتے وہاں کالا پانی ہے اس کو کیا کہتے ہیں باہر مردار وہ جو چیز جاتی ہے مر جاتی ہے سیاہ پانی اب بھی موجود ہے عذاب کے پتھر جو ہیں وہ اب بھی موجود ہیں کچھ کچھ کھنڈرات کے نشان اب بھی موجود ہیں یہ نشانی ہے بیلا مدیانہ قوم شہبہ یہ چوتھا قصہ ہے دوسرے دعوے سے متعلق یہ دوسرا دعویٰ کیا تھا جی کہ ہماری گرفت سے نہیں بچ سکیں گے یہ بےمان لوگ چوتھا قصہ دوسرے دعوے سے متعلق تو ارسل بھیجا ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو کہنے لگے ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی یہاں ورجو کا من امید کرنا نہیں ڈرو ہے یہاں رجاب نے کہا ہے امید نہیں خوف کے معنی میں ورج الجوم اور ڈرو یوم آخر سے اور نہ پھیلو زمین میں فساد کرنے والے پکزبو اناد قوم جٹھلاتے رہے اس کو فا خزات ہوم پس انجام انجام تقزیر پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے ہو گیا اپنے گھروں کے اندر زانوں پہ گرے ہوئے واد و سمود پانچوں اور چھٹا قصہ دوسرے دعوے سے متعلق کہ مجرم ہماری گرفت سے نہیں بچ سکتے پانچوں اور چھٹا قصہ دوسرے دعوے سے متعلق کہ آدم سے پہلے کا مقدر ہے اہلک نا و اہلک نا عادن اللہ کے نے آد کو سمود کو اور تاکہ واضح ہو چکا ان کی ہلاکت واسطے تمہارے ان کے ٹھکانوں سے دیکھ رہے ہو اور مزین کیا سبب گمراہی مزین کیا واسطے ان کے شیطان ان کے عملوں کو بس روک رکھا ان کو اللہ کے راہ سے وہ و مستبصری اور ویسے تو وہ ہوشیار تھے دنیاوی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے کیا تھے اشعار سے پاگل نہیں تھے وہ کارونا و فراونہ و حامان یہ ساتواں قصہ ہے دوسرے دعوے سے متعلق کہ مجرم ہماری گرفت سے نہیں بچ سکتے ساتواں قصہ دوسرے دعوے سے ادھر بھی اہلک نہ مقدر ہے حالانکہ ہم نے کارون کو فراؤن کو حامان کو اور اب بتا کہ آیا ان کے پاس موسا دلائل واضح لے کے باقی دلائل تو تکبر کیا انہوں زمین کے اندر وما کانو کا انجام استقبال اور نہ تھے ہمارے عذاب سے بھاگ سکنے والے اور نہ تھے ہمارے عذاب سے بھاگ سکنے والے وہ کلن خزنہ بہی بس ہر ایک کو پکڑا ہم نے بس سباب ان کے گناہوں کے ان پانچوں میں سے یہ پانچ ہیں نا ان میں سے ہر ایک کو پکڑا ہم نے گنا جی یہ پانچ کون سے ہیں جی وہ جہاں سے شروع ہوتا ہے بابا سانیہ داوا ثانیہ کون ہے جی آد ایک سمود دو اور کون ہے جی جی کارون تین فرون چار حمان پانچ ہے نا پانچ بس ہر ایک کو پکڑا ہم نے بس باب ان کے گناہوں کے بے ضم بے ہی سبب گرفت ہے گناہوں کے سبب آرے کو پکڑا ہم نے بس گناہوں کے من ارسلنا تفصیل گرفت بعض ان میں سے وہ تھے کہ بھیجی ہم نے ان کے اوپر سخت ہوا یہ کون تھے قوم عاد لکھو نیچے پس بعض ان میں سے وہ تھے کہ بھیجی ہم نے ان پہ تند ہوا سخت ہوا قومیاب اور بعض ان میں سے وہ تھے کہ پکڑا اس کو سیاح نے سخت آواز نے سیاح بھی تھا زلزلہ بھی تھا کہ مراد کون ہے جی سمو و ہو من خصفنا اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو دھسایا ہم نے زمین کے اندر کون اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو غر کیا یہ فرعون خامہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ظلم کرے ان پہ لیکن وہ تھے اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ماسل اللہ دین من دونی اولیاء یہ رد شرک کے لیے ایک بدی ہی دلیل ہے رد شرک پر بدی ہی دلیل مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا لیے سوائے اللہ کے کارزاد مثل ان کبوت کیا ہے ان کبوت جانتا بھی ہے اونٹ کا بچہ ہوتا ہے ہاں سر کیا ہوتا ہے ہاں مکڑی ہوتی ہے مثل ان کبوت کے جو بنا لیتا ہے کس کو جی گھر کو اب ان کبوت جو گھر بناتا ہے بالکل کمزور گھر دھوپ ہو تو اندر دھوپ بھی اندر ہے سمجھا جی بارش ہے تو وہ بھی اندر ایسے تھوڑا سا دامن لگا دو ختم ہو جائے تو جس طرح ان کبوت کا گھر کمزور ہے ان کے معبودان باطل ابھی کیا ہیں کمزور ہیں کچھ اختیار نہیں ان کے اندر مثلا ان کبوت کے جو بناتا ہے گھر کو اور بے شک کمزور کمزور ترین گھروں کا البتہ گھر ہے کبوت کا کاش کے وہ جانتے ان اللہ یا عالم و اضال شبہ شبہ ہوتا ہے کہ چلو بت اور پیر فقیر یہ تو کمزور ہوں لیکن اللہ کے نبی تو عالم الغیب ہیں کار ساز ہیں ہیں وہ تو فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود بن ہی نہیں سکتا ادارہ شبہ بے شک اللہ جانتا ہے جن کو پکارتے ہیں من شائے کوئی شے بھی کیوں نہ ہو کیا چاہے نبی ولی کو نہ ہو اور وہی غالب ہے حکمت والا ہے وہ تل کا حکمت ضرب امسال حکمت ضرب امسال یہ مثالیں ہیں بیان کرتے ہیں ان کو لوگوں کے لیے اور نہیں سمجھتے اس کو مگر عالم لوگ جن میں علم ہے جن میں احساس ہے دل کی بصیرت ہے خالق اللہ سماوا دلی لکوی نمبارے پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو زمین کو ساتھ حکمت کے بے شک اس میں البدا نشانی ہے مومنین کے لیے اللہ کی توحید کی الحمد للہ رب العین یا وسلام یا اللہ جی۔ اللہ اللہ اللہ شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبر القمر www.shahideislam.com ڈبلیو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام